کہ قبلہ کی طرف رخ ہو ویسے کسی بھی رخ پر دعا ہو سکتی ہے دل کے حاضری ہو اپنی توازو ہو آجزی ہو ہفتہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہو یہ ساری باتیں جب ہوگی تو پھر اس کے بعد دعائیں قبول ہوگی کھانا حلال کا ہو پینا حرام حلال کا ہو لباس حلال کا ہو دعا میں اس کا بڑا اثر ہے انسان کی دعا اس سے بہت جلدی قبول ہوتی ہے اگر انسان حلال روزی کا اہتمام کرے بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر حلال روزی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالی شان ہو اس کی دلی مرادوں کو بغیر مانگے بھی عطا کر دیتے ہیں تو حلال روزی کا اہتمام ہو اصل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ابھی کل ہمارے پانولی حلقے کے احباب ملنے کے لیے آئے تھے میں نے کل ان کو ایک بات کہی میں نے کہا حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب عرب کی جماعت لے کر بھیجا تھا عرب میں تو حضرت نے ایک بات فرمائی تھی کہ ہمارا کام ہے امر بالمعروف نیار منکر بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں لیکن فرمایا کہ انسان بھلائی پر عمل تب کرے گا جبکہ پہلے بھلائی کی عظمت بھی تو پیدا ہو برائی سے تب رکے گا جبکہ برائی سے متعلق اس کے دل میں حکارت بھی تو پیدا ہو اگر انسان کے دل میں بھلائی کی عظمت ہی نہیں ہے برائی کی حکارت ہی نہیں ہے تو اچھائی کی ساری فہرست اس کو دے دو برائیوں کی ساری فہرست اس کو دے دو وہ کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے بھلائیوں کی عظمت بیان کرو برائیوں سے متعلق تحقیر بیان کرو جب یہ باتیں پہلے آئے گی تو اس کے بعد ان چیزوں کی عظمت پیدا ہوگی اور پھر کرنا آسان ہو جائے گا دیکھو ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا لڑکا لڑکی نکاح نہیں کرتے تو ہم اس کو بہت شوق دلاتے ہیں نکاح سے متعلق باتیں ذکر کرتے ہیں دیکھو باپ ہے تو شادی کر لو ماں ہے تو کل لو کل کو تمہارا براپ آئے گا تم پریشان ہو جائیں گے ہم نہیں ہوں گے تمہارا کیا ہوگا تمہیں کون کھلائے گا پلائے گا تم ویسے تو جب اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے تو اس کے دل میں نکاح کی حقیقت آتی ہے بس اسی طرح پہلے ہمیں ان چیزوں کی عظمت بتانا ہے تو جب تک بھائی دعاؤں کی عظمتیں پیدا نہیں ہوگی تو ہم کب دعائیں کریں گے ہماری دعاؤں کے اندر وہ جان کب پیدا ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اور پھر یاد رکھو دعا کریں تو پہلے اللہ کی حمد کرے اصول ہے اللہ کی حمد پہلے کرے اس کے بعد درو شریف پڑھے ترمیدی شریف میں روایت ہے ایک صاحب نے پہلے ہی پڑھ دیا اللہ صلی اللہ محمد والا علیہ محمد کما صلی اور اللہ پر پہلے پہلے جو ہے اللہ کی تعریف نہیں کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا تھا تم نے جلدی کر لی پہلے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے پھر مجھ پر درود بھیجنا چاہیے تو حضرت نے خود اشارہ فرمایا کہ پہلے اللہ کی تعریف پھر مجھ پر درود یہ مستحب ہے اگر کسی نے اس کے خلاف کر لیا دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن مستحب یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے الحمد رب العالمین سلاۃ وسلام یہ درو شریف آ گیا چلو وہ خطبے نہیں آتے وہ تعریفات نہیں آتی تو الحمد شریف کی صورت تو آتی ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ بھی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اللہ کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب یوں کہتا ہے الحمد رب العالمین تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے ہمیں دنی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی اوہو میرا بندہ تو میری بڑا بیان کر رہا ہے مالکی یوم الدین اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری کبریائی بیان تو کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم ذرا کسی کی تعریف کر دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے رب کریم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک انسان اللہ کی تعریف میں لگا رہا مثلاً تیسرا کلمے کا ورد کرتا رہا چوتھے کلمے کا ورد کرتا رہا یا اس طرح کے جو اللہ کی تعریفی کلمات ہیں جیسے اس سے پہلے ایک روایت گزری سبحان اللہ اب ادر خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلیمات اللہ کی تعریف ہے تو اگر اس طرح اللہ کی تعریف کرتا رہا اور دعا نہیں کر سکا اللہ کہتا ہے میری تعریف کی وجہ سے میں بغیر مانگے بھی تیری ساری دلی مرادوں کو پورا کر دوں گا ہم نے دعا نہیں کی صرف اللہ کی تعریف کرتے رہے فرمایا بغیر مانگے بھی میں تیری دلی مرادوں کو پورا کر دوں گا مسلم شریف کی ایک روایت فضائل القرآن میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا رہا اور اللہ سے دعا نہیں کی اور بس قرآن پڑھتا رہا لگا رہا لگا رہا اور جس وقت وہ قرآن پڑھ رہا تھا اس میں کوئی ایسی گھڑی تھی جس میں دعا قبول بھی ہوتی تھی لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم قرآن پڑھتے رہے فرمایا میں اس قرآن کی برکت سے تیری دلی مرادوں کو پورا کر دوں گا تو اللہ کی تعریف بہت بڑی چیز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام پر درو شریف دعا کے لیے نبی علیہ السلام پر درو شریف پر آ جائے دعا کی ابتدا میں بھی درو شریف پڑھو دعا کے اختتام پر بھی درو شریف پڑھو پھر اس کے بعد آمین بھی کہو یہ نہیں بہت سی مرتبہ ہوتا یہ کہ جو آدمی دعا کرا رہا ہے وہ تو آمین بولتا ہی نہیں سب کو کہتا ہے آمین اور خود آمین نہیں بولتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں پر آمین کا محل لگاؤ جب تم دعا کراتے ہو نا تو دعا پر آمین کا محل لگاؤ یعنی گویا اب یہ دعا پیک ہو گئی اور پیک ہو کر کے اللہ کے دربار میں جا رہی ہے تو فرمایا آمین کا محل لگا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب امام صاحب پڑھتے ہیں ولین الحمد شریف پڑھتے ہیں نا اور جب امام صاحب پہنچے ولین اللہ کے نبی فرماتے قولو آمین تو اے مقتدیو تم آمین کہو ہم کہاں آمین کہتے ہیں ہم تو خاموش کرے ہیں اور امام صاحب اتنا وقت بھی نہیں دیتے کہ ہم آمین بول لیں وہ شتابدی ایکسپریس سے زیادہ فاسٹ پر رہے کہ ادھر المدو ختم نہیں ہوئی کہ ادھر شروع کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام کہیں ولب والین تو تم آمین کہو فن ہُو مغوا تامین ہو تامین اکا غفر الح ماتدم من دم بھی فرمایا جس وقت امام ولب والین بولتا ہے نا اس موقع پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے گی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ فر الح ماتقدم امن دب بھی حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے یہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے امام نووی انہوں نے مسلم شریف کی بہت زبردست شرح لکھی ہے اس میں جب یہ روایت آئی تو امام نووی نے لکھا یہاں اخلاص بھی مطلوب ہے یعنی الحمد شریف میں غلط والین پر جب آمین کہیں گے تو اخلاص بھی مطلوب ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی تو فرشتوں میں اخلاص ہے تو تمہاری آمین میں بھی اخلاص ہونا چاہیے بازو والے کو چرانے کے لیے زور سے آمین نہ کہو چرانا مقصود نہ ہو حدیث پر عمل کرنا مقصود ہو کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب امام ولدین گالدین کہیں تو آمین کہو ظاہر سی بات ہے اخلاص ہوگا تو گناہ معاف ہوں گے اخلاص نہیں ہوگا تو گناہ معاف نہیں ہوں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں روایتوں کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو نماز میں فرمایا غلط اور کیوں آمین ہمارے پاس کہلوایا گیا اس لیے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہوئی اب اللہ کی تعریف کے بعد بندے نے ایک اقرار کیا ایا ابدو ابود کا کنستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے بعد بندہ دعا کر رہا ہے اح دن سرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط الدین انعمت علیہم اب سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کون سا ہوگا میں میرے ذہن میری سوچ میری تھنکنگ کے اعتبار سے سوچوں گا کہ یہ راستہ صحیح ہے حالانکہ وہ اللہ کی نگاہ میں گنا کا راستہ ہوگا کوئی سوچے گا یہ راستہ صحیح ہے حالانکہ وہ اللہ کی نگاہ میں غلط راستہ ہوگا تو کون سا راستہ وہ ہے کہ جس راستے کو سرات مستقیم کہا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سرات مستقیم کیسے متعین کرو گے میں تمہیں سرات مستقیم بتاتا ہوں سرات ان الدینہ علیہم اے اللہ وہ راستہ جن ان لوگوں کا راستہ ان نیکوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا کس کا انعام ہدایت کا سیدھے راستے کا تیری رضا کا یہ جس پر تو نے انعام فرمایا اچھا اب بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ کن پر تو نے انعام کیا اللہ اس کو دوسری جگہ بیان کرتا ہے اللہ علیہم من و شہدا و والصالحین یعنی اللہ جن پر تیرا انعام ہوا وہ ہے انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا انبیاء کے راستے پر صدیقین کے راستے پر شہداء کے راستے پر اسی لیے دیکھو بات بہت گہری ہے دقیق ہے لیکن میں ذرا نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ آپ کا آخری دن ہے حضرت بین سہاری و نہاری میرے گود میں آپ جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آرام فرما ہے اور شدید تکلیف ہے بہت شدید تکلیف ہے حضرت کو سکرات کی تکلیف خود بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ ان للموت سکرات عائشہ موت کی بڑی سختی ہے یہ تو بخاری شریف میں بہت ضعیف روایتیں بہت ضعیف روایتیں ہیں لیکن علماء نے اس کو نقل کیا کہ حضرت کو بخار بھی بہت تھا بہت بخار یا تو اسی دن یا اگلے دن بخار بہت تھا اور اس پر بیٹی فاطمہ نے پوچھا وفی قولین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرمایا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بہت بخار ہے آپ کو بہت زیادہ تو حضرت نے فرمایا ہاں مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ مجھے بہت بخار ہے پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یوں دعا کی کہ اللہ مجھے دنیا سے لینے سے پہلے تو مجھ پر مصیبت ڈال دے بیماری کی شکل میں اور اس کے بدلے میں میری امت کے گناہ کو معاف کر دے دیکھو تو صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ میرے اور آپ کے لیے تکلیفیں جھیل رہے وہ اس کے لیے بخار میں بھی کانپ رہا ہے روایت پر کلام ہے علماء نے اس کو نقل کیا بہرحال حضرت بخار میں کانپ رہے کیوں میری امت کے گناہ معاف اور امت کا حال یہ ہے کہ امت شراب میں زنا میں چوریوں میں قتل کرنے میں سود کھانے میں کوئی غیر مسلم کوئی کلمہ بولتا ہے تو ہم ریلیوں کی ریلیاں نکالتے ہیں اور اس کے خلاف بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں سود کھانے والے سے متعلق میرا اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے کہ جو سود کھا رہا ہے فرمایا وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول سے جنگ کر رہا ہے تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے اللہ سے لڑنے والا کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے کوئی غلط بولا ہم نے ریلیاں نکالی اور ہمارا مسلمان اللہ سے جنگ پر اترا ہوا ہے ہم نے اس کے خلاف کوئی کام کیا کہ یہ سود کھا رہا ہے اور ارے افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سودی کاروبار ہے پھر بھی ہم شوق سے اس کا کھانا کھاتے ہیں شوق سے ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں ہم ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ تو بہت بڑے قرآن کریم میں یا تخبت ہو شیتان و من المس اللہ تعالیٰ سود کھانے والوں کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے جن لگا ہو آدمی یا تخبت ہو شیتان و من المس جیسے جن لگا ہوا کیسا خپتی پریشان رہتا ہے اسی طرح سود کھانے والا بھی پریشان رہتا ہے اور بخاری شریف کی حاشیے میں یعنی بخاری شریف کے بودر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سود کھانے والا قبر سے مجنون اور پاگل کی طرح اٹھے گا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس عظیم بلا سے ہماری حفاظت کرے امت مسلمہ کا بڑا طبقہ بڑا طبقہ سود کے اندر مبتلا ہے کاروبار کر رہا ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے میرے بھائیوں تھوڑا کماؤ حلال کا کماؤ جائز کماؤ لیکن سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سود میں گر کر یاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سود میں گر کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہ غلط سوچ ہے اور ہماری تھنکنگ ہے کہ ہم سود کی بنیاد پر کامیاب ہو جائیں گے بلکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والوں کے چہروں کو اللہ بے نور کر دیتا ہے بہت بڑی چیز ہے خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری دن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں آپ کا سر مبارک ہے بین سہاری و نہاری بہت شدید تکلیف ہے حضرت بار بار پانی لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر یوں لگاتے ہیں اور حضرت کا جو جملہ تھا آخری آخری وقت میں وہ تھا اللہ رفیع اللہ رفیع بخاری شریف میں ہے اللہ رفیع کل اے اللہ میں رفیع کے اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے آخری وقت میں حضرت کا ہاتھ یوں اٹھا اللہ رفیع قلع اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے گر گیا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت کا جو آخری کلمہ نکلا ہے وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے اللہ رفیق رفیع کا ہے تو رفیع کے سے کون مراد ہے جو آخری وقت میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ میں رفیع کے آلہ سے ملنا بعض لوگوں نے رفیع کے آلہ سے خود اللہ کی ذات مراد لی اور میں اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی علامہ سہیلی فرماتے یہاں رفیق سے مطلب من النبیین و صدیقین و شہدا و یہ ہے رفقا نبی کے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ ہیں نبی کے رفقا تو گویا نبی آخری وقت میں یوں کہتے ہیں اے اللہ میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ملنے کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو نتیجہ نکلا کہ اللہ میں لا الہ الا اللہ پر مر رہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ من النبیین و صدیقین و شہدا کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اب کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے ہمارا ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں آپ کے اوپر محل لگا دیا گیا نبوت کا تمام انبیاء انبیاء ہے اور حضور خاتم الانبیاء ہے تمام انبیاء انبیاء ہیں حضور خاتم الانبیاء ہے تمام انبیاء رسول بھی ہے ان میں یعنی بہت سارے رسول گزرے اور حضور امام الرسول ہے تمام رسولوں کے امام ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے تو بیر اور تمام انبیاء دنیا میں سیر کرائی کسی کو کوہ تور پر بلایا کسی کو کہاں بلایا اور امام الرسول کو آسمانوں پر بلایا معراج میں بلایا بہت اونچے بلایا بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا اس کے بعد صدیقین دیکھو صدیقین ختم نہیں ہوئے دنیا میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ صدیقین ختم ہو گئے قیامت تک صدیقین آتے رہیں گے اس امت کے اندر البتہ ابو بکر صدیق امام الصدیق صدیق ہے تمام صدیقوں کے امام ہے ورنہ صدیق تو قیامت تک آتے رہیں گے اور شہدا قیامت تک جو اللہ کے دین کے خاطر اور صالحین قیامت تک جو اللہ کے تقوی والے بندے ہوں گے تو یہ لوگ جو ہیں اس سے متعلق قرآن کہتا ہے سراط الدینہ اللہ وہ راستہ مجھے بتا جن پر تیرا انعام ہوا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین غیر المغضوب علیہم اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور غضب نازل ہوا ہے اللہ کا یہودیوں پر ولب اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہوئے ہیں عیسائی لوگ تو بہرحال ان لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلانا انبیاء شہداء صدیقین صلحاء ان کے راستے پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی جامع دعا ہے تو اس دعا پر آمین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب امام غیر المغضوب علیہم ولین پڑے فقولو آمین تو تم آمین کہو سارے مقتدیوں کو آمین کہنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دعاؤں کا اہتمام دعاؤں کے آداب کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے جو آداب بیان کیے گئے ان آداب کے ساتھ اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی اور اگر قلب غافل کے ساتھ قلب لاہی کے ساتھ بغیر توجہ کے مانگا مانگا ایک روایت میں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو یوں کہتے ہو اللہ تجھے دینا ہو تو دے تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے جب ہمیں ہی یقین اللہ پر نہیں تو پھر اللہ کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہم کو دے پھر دعا کے اندر قیود کا لحاظ رکھا جائے یعنی جب مانگے تو مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقفع مسجہ کلام سے احتراز کرو یعنی کلمات کو استعمال کرنے میں بولنے میں ایسے کلمات بنا بنا کر کے نہ بولو ورنہ نظر تمہاری کلمات پر جائے گی اللہ پر نہیں رہے گی تو سجا جس کو ہمارے کتابوں میں کافیہ بندی کہا جاتا ہے بنا بنا کر کلمات کو بولنا ایسے کلمات نہ بس اصل نظر تمہاری اللہ پر ہونی چاہیے توتے پھوتے الفاظ جو بھی ہو لیکن دل اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اگر ایسے دن بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے اسرائیلی روایت ہے اسرائیلی روایت ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے بہرحال اس میں ہے کہ ایک ایک جو ہے علیہ السلام کا من اسے پتا ہی نہیں کہ اللہ کی حیثیت کیا ہے وہ کہنے لگا اللہ تو کہاں ہے اگر تو میرے پاس آتا تو میں تیرے سر کے اندر پانی ڈالتا تو اگر میرے پاس آتا تو میں تیرے سر میں کنگھی کر دیتا تو میرے پاس آتا میں تیرے سر میں تیل ڈالتا اے اللہ تو آتا کیوں نہیں ہے تاکہ میں تیری خدمت کروں حضرت موسا کا گزر ہوا یا کسی اور نبی کا بہت ڈانٹا فرمائے اس طرح کلمات کفریہ اللہ کے بعد میں بول رہا اللہ نے وہی اتاری فرمایا اے میرے پیغمبر یہ محبت میں بول رہا ہے اس کو ایسے نہ سمجھایا جائے محبت سے سمجھایا جائے بہت بڑا فرق ہے تو تعالی شاہ اگر ہم اپنے کلمات ہی پر نظر رکھیں گے یہ کلمہ دعا میں ہو یہ کلمہ دعا میں ہو تو نظر کلمات پر جائے گی اللہ کی طرف نہیں جائے گی یہ دعا کے کچھ آداب ہیں ان آداب کا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا پر لطیفہ لکھا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور جو ہے روزانہ کھیت میں کام پر جاتا تھا یو پی میں اس کو دون کہتے ہیں ہمارے وہاں جو مزدور ہوتے ہیں نا یو پی میں اس کو کھیت میں کام کرنے والوں کو دوم کہتے ہیں تو روزانہ وہ بیچارہ پیدل چل کر کھیت میں کام کرنے جاتا تھا اس کو چلنا بہت بھاری پڑتا تھا تو ایک دن کہنے لگا العالمین عالمین کاش گھوڑی ہوتی گھوڑا ہوتا تو میں اس پر سوار ہو کر کے آتا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے گھوڑا دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے گھوڑا دے تو اس نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے گھوڑا دے گھوڑا دے گھوڑا دے دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا گاؤں کا چودھری اور پردھان جو ہے سرپنچ وہ کھیت میں آیا گھوڑی پر سوار ہو کر اور اس کی گھوڑی حاملہ تھی کھیت میں پہنچا تو گھوڑی نے بچہ دے دیا اب جو بچہ ہوا تو اس بچے کو اٹھا کر کے لے جانا ہے گاؤں میں تو سرپنچ نے نظر دوڑائی کہ ہے کہ نہیں کوئی اٹھانے والا میری رعایا میں سے تو یہ بیچارہ مزدور جو ہے نا وہ کھیت میں کام کر رہا تھا تو وہ چودھری نے پردھان نے دیکھا کہ اچھا یہ کوئی کام کر رہا اس کو بلایا اس کو بلا کر کہا چلو یہ بچہ اپنے گردن پر اٹھا لو اور گھر لے چلو تو وہ تو غریب بیچارہ کیا کرتا ہے سرپنچ کا حکم ہے اپنے سر پر اٹھایا اور دل دل میں کہتا جا رہا ہے اے اللہ مانگی تھی نیچے مل گئی اوپر مانگی تھی نیچے مل گئی اوپر یعنی میں نے تو سواری کے لیے مانگی تھی یہ تو خود مجھ میرے اوپر سوار ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر بھی انسان کو قیود کا لحاظ رکھنا چاہیے کئی وہ متفق اللہ سے نہ مانگتا رہے ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے نعمت کے مانگنے کے مصیبت نہ مانگ لیں اللہ سے اور قبولیت کا وقت ہوگا تو مصیبت سر پہ آ جائے گی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نیند آ رہی ہو جب تمہارے اوپر نیند کا غلبہ ہو تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو بند کر کے رکھ دو قرآن نیند کی حالت میں تم قرآن نہ پڑھو فرمایا جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو نوابل کو بھی چھوڑ دو حضور نے فرمایا مسجد میں گئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی ہوں مسجد نبی میں حضرت نے فرمایا یہ رسی کیسی تو فرمایا یہ فلاں عورت کی ہے ان کا نام تھا حولہ بنت طویت بہت نیک عورت تھی صحابیہ تھی فرمایا یہ اس کی رسی فرمایا رسی کیوں لٹکائی اس نے جہاں مستورات نماز پڑھتی تھی اس علاقے کا مسئلہ ہوگا کہ یہ رسی کیوں لگتا ہے فرمایا یہ رات میں یہاں عبادت کرتی ہے تو اپنی چوٹی کو باندھ دیتی ہے رسی سے اب جب یوں جھونکا لگتا ہے نیند کی وجہ سے تو بال کھینچتے ہیں اور جب بال کھینچتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے تو اپنی نیند کو اڑانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ نماز پڑھتی رہے تو حضرت نے فرمایا ہاں یعنی یہ کوئی مسئلہ ہوا ان اللہ لا تملو حتہ تملو حضرت نے فرمایا اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا تم ہی عبادت کرتے ہوئے تھک جاؤ گے یعنی اپنی ذات پر ظلم نہ کرو اللہ تعالیٰ ایسے ظلم والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے فرمایا نیند بہت آ رہی ہے تو نوافل چھوڑ دو پھر نوافل نہ پڑھو دیکھو فرائض کا مسئلہ نہیں فرائض تو نیند آوے تو بھی پڑھنا ہے اس لیے کہ وہ تو فرض ہے کہیں تم یہ سمجھ لو کہ نیند آوے تو فرض چھوڑ دیا جائے نہیں فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ مسئلہ نوافل کا ہے کہ اگر نیند آ رہی ہو قرآن پڑھنا چھوڑ دو نیند آ رہی ہو نوافل پڑھنا چھوڑ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیند کی حالت میں تم لوگ نماز پڑھو گے بہت ممکن ہے رحمت مانگنے کے بجائے اپنی ذات کو گالی نہ دے دو مصیبت نہ اتر جائیں تم پر اس لیے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو بہرحال دعا کے آداب ہیں اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ ہم حضوری دماغ کے ساتھ حضوری دل کے ساتھ دعا کریں گے تو ہی یہ مسئلہ ہوگا اور اگر قلب غافل ہوگا تو اس صورت میں نہ معلوم زبان سے کیا سے کیا کلمات نکل جائیں گے کیا بول دیں گے قبولیت کا وقت ہوگا اگر قبول ہو گئے تو مصیبت لے آئیں گے اب ہم سوچیں گے کہ یہ مصیبت آئی کیسے بھائی مصیبت تو ہماری مانگی ہوئی تھی جو ہم نے اب تعلیٰ شانوں سے مانگی تھی تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ہمیں دعاؤں کے بتائے ہیں بڑے جامع کلمات ہیں بہت جامع کلمات ہیں میں ان دعاؤں کو نقل کرتا ہوں جو روایت میں آج پہلی جو ابھی روایت پڑھی گئی عبداللہ ابن عمر ابن امراس فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا مصرف القلوب صرف کلو بنا اللہ تو یا مصرف القلوب صرف کلو بنا اللہ تو اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے چلو عربی میں نہیں آتی اردو میں تو یاد رہ سکتی ہے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے تیری اطاعت کی طرف پھیر دے دوسری روایت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے تاب ودو من جہد البلا و در شکا و سوئل قزا و شماطت اتنی جامع یہ دعا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ اعلی شانہ سے پناہ مانگو تعوذ باللہ تبارک و تعالی حق شانہو شانہ پناہ مانگو کن چیزوں سے من جہد البلا مصیبتوں کی مشقتوں سے مصیبتوں کی مشقتیں مصیبتیں آئے گی میری ذات پر میں برداشت نہیں کر سکوں گا اس لیے مصیبتوں کی تکلیفوں سے نمبر دو و درک شکا اور بدبختی آنے سے جب انسان میں بدبختی آ جاتی ہے تو بے حیا بن جاتا ہے پھر اسے کچھ پری نہیں ہوتی سب کے سامنے گناہ کرتا پھرتا ہے فرمایا در کی شکا تو اب ہم دعا کریں گے اے اللہ میں تج سے پناہ چاہتا ہوں مصیبتوں کی تکلیفوں سے ودر کی شکا اور بدبختی سے تیسرا جملہ فرمایا وسوئل قزا اللہ بری تقدیر سے میری تقدیر اگر بری ہو گئی اور میری تقدیر میں برائی لکھ دی گئی تو میرا تو انجام ہی کیا ہو جائے گا میں تو بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا اس لیے اللہ بری تقدیر سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ شما تت اور اے اللہ دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتا ہوں شما تت کا مانا دشمن یعنی اے اللہ مجھے اس حال میں نہ کر دینا کہ میرا دشمن دیکھ کر خوش ہو کے اچھا ہوا اس میں سب کچھ آ گیا بیماری نہ دینا تاکہ دشمن خوش ہو جائے غریبی نہ دینا دشمن خوش ہو جائے ذلتی نہ دینا دشمن خوش ہو جائے اور اے اللہ میری میری بیٹیوں کو راہ راست پر رکھنا باہر نہ لے جانا غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ پکڑ لے دشمن خوش ہو جائیں گے میرے بچوں کو آوارہ نہ بنا دینا دشمن خوش ہو جائیں گے کتنی جامع دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چار لفظ ہم اپنی دعاؤں میں کہیں گے بہت جامع دعا فرمایا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں من جہد البلا مصیبتوں کی تکلیفوں سے وہ در کی شکا اور بدبختی کے آنے سے وسوع القضا اور بری تقدیر سے شماطت العدا اور اللہ دشمنوں کے خوش ہونے سے دشمنوں کے جو ہیں اترانے سے ہمیں دیکھ کر اے اللہ ان چاروں چیزوں سے تو ہمیں مالا مال فرما ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں یعنی ہمیں ان چیزوں میں مبتلا نہ کرنا تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور دنیا کی درستگی دونوں کے لیے دعا کرو دین بھی ہمارا بہتر بن جائے دنیا بھی ہماری بہتر بن جائے دین بھی بہتر بنے دنیا بھی بہتر بنے فرمایا اللہ اسلح لی دینی الدی ہوا اسمت و امری و اصلی لی دنیا التی فیحا معاشی و اصلی لی آخرتی التی فیحا معادی وج فی کل خیر وج اللی لی کل شر میں اس دعا کا ترجمہ کروں کم سے کم ترجمہ تو یاد رکھ لوں اگرچہ میں نے تو مل صاحب سے کہا کہ یہ حدیث کی دعائیں جو ہیں نا ان دعاؤں کو ایک چھوٹے سے کاغذ میں چھپوا دو انہی الفاظ کے ساتھ تاکہ کم سے کم ویسے تو بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہے دعاؤں کی لیکن اتنی لمبی چوری کتابیں کو یاد نہیں کرتا ہے یہ موتی موتی جو چند دعائیں ہیں پانچ دس پندرہ بیس دعائیں تو اس کو لوگ آسانی سے یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر بڑا مواد ہے یعنی ان الفاظ میں بہت مواد ہے بہت مواد جیسے ابھی جو جو دعا پڑی گئی اس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا فرمایا کرتے تھے اللہ علی دینی اللہ و عصمت و عمری واسلح لی دنیا اللہ فیا معاشی ترجمہ میں کر دو اس کا اے اللہ میرے اس دنیا کو درست کر دیجئے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ ہے اے اللہ میری اس دنی میرے اس دین کو درست کر دیجئے یعنی میرا دین دین ہمارا اسلام اے اللہ میرے دین کو درست کر دیجئے جو میرے تمام معاملات کی پناہ گاہ اس لیے کہ ہمارے سارے معاملات دین ہی کی طرف تو جاتے ہیں ہم جو بھی کریں گے اسلام ہی کی طرف جائیں گے اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اسلح لی دینی التی ہوا عصمت و امری اے اللہ میرے اس دین کو میرے لیے درست کر دیجئے جو اس میری زندگی کا خلاصہ ہے آگے فرمایا وہ اسلحلی دنیا التی فیا معاشی اور اے اللہ میری اس دنیا کو بھی درست کر دیجئے جو میری معاش میرے کمانے کا ذریعہ ہے یعنی میری زندگی جو ہے وہ اسی سے چلنے والی ہے تو میری دنیا بھی بہتر بنا دوسرے الفاظ میں اے اللہ میرا دین بھی بہتر بنا میری دنیا بھی بہتر بنا ان دونوں کو بہتر بنا دے آگے فرمایا تیسرا جملہ واسلی لی آخرت فی ہاں معادی اور اللہ میری آخرت کو بھی درست کر دے جو جو ہیں میری لوٹنے کی جگہ ہے میرا انجام ہے اور ظاہر سی باتیں انسان اپنے انجام سے ڈرتا ہے تو اللہ میری آخرت کو بہتر بنا دینا جو میرا انجام ہے میری زندگی کا خلاصہ ہے جہاں مجھ کو جانا ہے اور آگے فرمایا چوتھا جملہ اور وجالل حیات زیارت علی فی کل خیر اور فرمایا اے اللہ میری میری دنیا میری زندگی کو بہتر بنا دے ہر نیک کام کرنے میں میری زندگی کو بہتر بنا دے ہر نیک کام کرنے میں تاکہ میرے زیادہ سے زیادہ اعمال ہوتے رہے آگے پانچواں جملہ اور فرمایا وج انل موت راحت لی منکل شر اور اللہ میری موت کو تمام برائیوں سے ہٹا کر راحت کا ذریعہ بنا دے اس لیے کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے اس دعا کا خلاصہ یہ نکلا میرا دین بھی بہتر بنا میری دنیا بھی بہتر بنا اے اللہ میری روزی روٹی کے مسائل بھی بہتر بنا میری آخرت بھی بہتر بنا اور اے اللہ میری موت بھی بہتر بنا یہ پانچوں دعاؤں کا یہ خلاصہ ہے دین بہتر بنا دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا میری کمائی کو بہتر بنا میری موت کو بہتر بنا یعنی میری مرد میرے مرنے کے موقع پر مجھے تکلیفیں نہ ہو مجھے پریشانیاں نہ ہو اس لیے تو میری موت کو بھی بہتر بنا دے ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دعا کرو اللہ اللہ دینی و سدنی اللہ دینی و سدنی ترجمہ اس کا ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور اے اللہ مجھے سیدھا رکھ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ کیوں شیطان بھی ساتھ ہے نفس بھی ساتھ ہے دنیا کا گندا ماحول بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے یہی مسجد سے نکلیں گے یہ گندا ماحول انتظار ہمارا کر رہا ہے ابھی میں اس کو کھینچ لوں اس کی بد نظری کا ذریعہ بنا دوں اس کے دل و دماغ کو غلط سوچ میں ڈال دوں تو یہ اللہ اگر تو میرا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو میری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ دینی اے اللہ تو مجھے ہدایت فرما وسدنی اور اے اللہ تو مجھے سیدھا رکھ یعنی تو اگر سیدھا رکھے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بگاڑ نہیں سکتی اور اگر تیری طرف سے میرا ہاتھ نہیں پکڑا گیا تو دنیا کی ساری طاقت مجھے تباہ و برباد کر دے گی کتنی جامع دعا ہے جو نبی کریم صلاح سے چھوٹی سی دعا ہے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما مجھے سیدھا رکھ یعنی مجھے سیدھے راستے پر چلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ کمین والقسل نے والحزم والحرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آجیزی سے آجیز بن جاؤں ایسا عز کہ لوگ مجھے حقیر سمجھیں ول کاہلی سے یہ بھی بہت بری چیز ہے کاہلی انسان کاہل بن جاتا ہے روزی روٹی نہیں کماتا انسان کاہل بن جاتا ہے کام نہیں کرتا انسان کاہل بن جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ وہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے کفالت کے طریقے نہیں درست کرتا تو فرمایا ول قسل ول جبن بزدلی بزدلی اور بزدلی کیسے آتی ہے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے حرام کے لطف میں پیٹ میں اتریں گے بزدلی آئے گی حرام آج عمومی طور پر امت کے اندر جو بزدلی آ گئی ہے اتنی بزدلی اتنی مایوسی اتنی مایوسی اتنی بزدلی چھائی ہوئی ہے کہ ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں اتنی بزدلی کا ماحول اتنی مایوسی کا ماحول یہ اسی لیے آیا کہ ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل رمضان میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حجاج ابن یوسف جب مدینے اور مکے کا گورنر بن کر آیا تو اس نے چند اس وقت کے مستجاب الدعوات لوگ تھے ان کو دعوت دی ان کو گھر بلایا اور دعوت دے کر اب گورنر کی دعوت ہے پہنچ گئی یہ لوگ دعوت دی ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد حجاج نے کہا میں اب ان لوگوں کی بدعا سے محفوظ ہو گیا کسی نے پوچھا کیسے کہا میں نے حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں اتار دیا تو حرام کے لکموں کی بنیاد پر بزدلیاں پیدا ہو جاتی ہے فرمایا ولجب نے ول حرم حرم کہتے ہیں ستیا جانے والی عمر ایسا برہاپا جب انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے بستر میں پڑا ہوا ہے ایسی زندگی سے بھی کیا فائدہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ لمبی عمروں سے پناہ مانگتے تھے اور عمر سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ایسی عمر نہیں ہونی چاہیے جس میں انسان لوگ دعا دیتے اللہ تجھے سو سال کا کرے یہ کوئی دعا ہوئی سو سال کا کرے یہ کوئی دعا ہوئی دعا تو یوں دینا چاہیے اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے یہ دعا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا کرے اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی زندگی میں بہت کام ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے ہمارے بعض اکابر کی زندگی بہت مختصر رہی لیکن اتنا کام کر کے گئے امام جزالی کی زندگی بہت مختصر لیکن ان کی تصنیفات ان کی زندگی کی کتابوں کو دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے فی یوم ایک دن میں چالیس صفحے پڑھتے ہیں یعنی ایک دن میں انہوں نے چالیس سفے لکھے ہوں گے اتنی کتابیں مختصر زندگی کے اندر لکھی تو زندگی میں برکت کا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے لمبی عمر ہو بستر میں پڑے ہوئے محتاج <coughs> بنے ہوئے اور کسی کام کے نہیں ایسی زندگی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تو فرمایا من العز والقسل قصل والحرم والبخل اور یہ اللہ میں بخیلی سے پناہ چاہتا ہوں بخیلی بدترین صفت ہے جیسے انسان میں بخیلی آتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ صدقہ نہیں دیتا وہ بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں کرتا تو بخیلی سے واؤد بے کا من عذاب القبر اللہ عذاب قبر سے میں پناہ چاہتا ہوں واؤد بے کا من فتن المحیا والممان اور اللہ زندگی کے فتنے اور موت کے بعد کے فتنے زندگی کے بھی بہت سارے فتنے ہیں کوئی مصیبت اچانک آ گئی کسی نے کبھی ذلیل کر دیا کسی نے ہمارے خلاف کوئی پلان بنا دیا کسی نے کیا مسئلہ کر دیا اچھے خاصے تھے اور ایک بنی بنائی سازش ہمارے خلاف آ گئی بدنام کرنے کی کوئی تدبیر سامنے آ گئی اس لیے فتنت الحیات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے فتنت الممات یعنی ماباد الموت کی جو زندگی آ رہی اس زندگی سے بھی ہمیں پناہ مانگنی میں صرف ان دعاؤں کو اس لیے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی جامع دعا بتائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے اللہ صلی اللہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں کون سی دعا پڑھوں فرمایا صدیق جب تم نماز پوری کر لو تو آخر میں دعا پڑھو اللہ ظلم نفسی ظلم کثیرہ ولا الذنوب الا انت جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اخیر میں دعا یہ دعا سکھائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ظلم تو نفسی ظلم کثیرا انت فاغفر لی مغفرتا من عندك ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم یہ دعا سکھائے اس میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں یہ دعا کیوں سکھائی اللہ عمین ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اللہ میں نے میری ذات پر بہت ظلم کیا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما ولا اکثر بہ اللہ انت کا تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو یہ غفور الرحیم ہے یہ دعا نماز کے اخیر میں کیوں سکھائے علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ نماز کے اخیر میں اس دعا کو سکھا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ لوگوں میں نے نماز پڑھ لی لیکن اپنی نماز پر اطراحت نہ کرنا اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا کہ تیرے دربار میں کھڑے ہو کر بھی تیری شان کے مطابق عبادت نہ کر پایا تیرے دربار میں کھڑے ہو کر تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر پایا ہوں میں نے میری ذات پر ظلم کیا ہے اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے میری نماز کی کمیوں کو معاف کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اگرچہ نبی علیہ السلام سے نماز کے اخیر میں اور بھی بہت ساری سلام سے پہلے دعائیں ثابت ہیں ابھی جو دعا پڑھی گئی اللہ اعوذ یا کا من العز و والجبن والحرم و الحرم ول من واؤدبی کا مین اداب القبر واؤدبی کا والممات یہ دعا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں پڑھی ہے لیکن ہم نے اس دعا کو علماء کرام نے ائمہ کرام نے نماز کے اخیر میں اس دعا کو اس لیے پسند فرمایا کہ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے صدیق کو سکھائی ہے دعا اہتمام سے سکھائے اس بات کی دلیل ہے کہ جب اہتمام کیا گیا تو پھر یہ دعا بڑی اہم ہوگی بہت محتم شان دعا ہوگی اس لیے اس دعا کو نماز کے اخیر میں پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے مثلا گناہوں سے متعلق ہم اللہ سے یوں دعا کریں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے اللہ من شر کا منشرما عالم تو اور ما عالم اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ان تمام برائیوں سے جس کو میں جانتا ہوں میں نے جان کر کی ہے اور ان تمام برائیوں سے جس کو میں نہیں جانتا ہوں انجان میں مجھ سے ہو گئے گناہ مجھ سے ہو گئے اس کو یوں بھی کہہ سکتے اے اللہ میں نے جان کر جو گناہ کیے اسے بھی تو معاف کر دے میں نے انجان کر جو گناہ کیے اسے بھی تو معاف کر دے تو یہ باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھائی اس طرح کی کئی دعائیں روایتوں کے اندر منقول ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے مانگنا چاہیے یہ دعائیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیے تاکہ امت ان دعاؤں کو یاد کرے بھائی دنیا بھر کی چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں یہ چیزیں یاد کرنے کی ہے چلتے پھرتے روزانہ ایک دعا کو اگر یاد کر لیں گے ایک صرف ایک دعا کو یاد کرنے کا اہتمام کرو تو میں سمجھتا ہوں بیس دن میں بیس دعائیں یاد ہو جائے گی یاد ہو جائے گی کہ نہیں بیس دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں اب ان بیس دعاؤں کو جب ان الفاظ میں کریں گے اردو میں کریں گے تو بھی کوئی عرض ہے لیکن اگر نبی کے الفاظ میں اگر ہم دعا کریں گے تو دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا دعا قبول ہوگی اللہ کے دربار میں بڑے جامع کلمات ہیں دوسرا یہ کہ نبی کے کلمات میں دعا کریں گے تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی اور سنت کی برکت سے بھی اللہ دعا قبول کر لے گا اس لیے ہمیں دعاؤں کو کرنا چاہیے اور دیکھو ادعا مخل عبادہ دعا جو ہے نا وہ ساری عبادتوں کا جر ہے ساری عبادتوں کی جر بلکہ قرآن کریم میں حقتا شاہ نو نے فرمایا کہ ادا صلاح کا عبادی ان فن قریب اجیب دعوت ادا ادا دان فلیبولی ولی منو بھی مجھ سے مانگو اور ایک ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو اور, اور یا عبادی الدین اصرف اللہ انفسم لا من رحمت اللہ یہ آیت تو ہمارے دلوں کو ہلا دیتی ہم نے اس کا ترجمہ نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے یا عبادی او میرے بندو میرے بندو پیار سے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو دیکھو میں نے آج ہی اپنے بچوں کو بخاری شریف میں ایک مسئلہ آیا تو میں نے طلبہ کو کچھ باتیں سکھائی میں نے کہا کہ دیکھو بولنے کا انداز بھی سیکھو بولنے کے انداز سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایک میں کسی کو یوں کہوں اے نالائک پانی پلا اور ایک میں یوں کہوں میرے پیارے پانی پلاؤ جب میرے پیارے کہوں گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے نالائک بولوں گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے بہت بڑا بولنے کے لب و لہجے کے فرق ہو جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ بولنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے بولیں اللہ کہتا ہے یا عبادی او میرے بندو میرے بندو اتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کس کو کہہ رہا ہے میرے بندوں یہاں کس کو کہہ رہا ہے اس آیت میں کوئی تحجد گزار کوئی اولیاء کرام کوئی بہت نماز نوافل قرآن پڑھنے والے کن کو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو اللہدین اصرف اللہ انفسم اللہ اسراف کا معنی حد سے آگے بڑھ جانا ہم بولتے ہیں نا اسراف کیا بہت زیادہ کیا اللہ اصرف اللہ انفسم جنہوں نے بہت گنا کیے بہت گنا کیے اسراف کر دیا حد سے آگے بڑھ چکے اتنے گنا اتنے گنا کہ اس آیت کی تفسیر میں میرا نبی یوں کہہ رہا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان بھر دیا اتنے گنا اسرا اتنے گنا ہوئے اتنے گنا ہوئے ایسے گنہ گار ایسے مجرم بندے کو اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے او میرے بندے ارے ایسے نالائک بیٹے کو تو باپ بھی میرا بیٹا نہیں کہتا جب بیٹا بگڑ جاتا ہے اور اتنے گناہ کرتا ہے تو باپ بھی نہیں کہتا ہو میرے بیٹے ہے بدماش اس طرح بلاتا ہے جس جس گناہ کی بنیاد پر جن گناہوں کے ڈھیر کی بنیاد پر جن نالائکیوں کی بنیاد پر باپ اپنے بیٹے کو پیار سے بیٹا نہیں کہتا وہ اللہ اپنے ایسے مجرم کو میرا بندہ کہہ رہا ہے یا عبادی اصرف والا انفسیف لا تک نہ تم رحمت اللہ اے میرے گنہ گار بندو تم میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو جانا جتنے تمہارے گنا ہے میری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی لا تک نہ تم رحمت اللہ شرط یہ ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو سچے دل سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بنے اگر واقع سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ رب اسی وقت معاف کر دے گا میں نے اپنے کئی بیانوں میں ایک بات کہی ہے کہ وہ اللہ اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ اتنا جلدی تو ہمارے ناراض باپ بھی راضی نہیں ہوتے ناراض ماں بھی راضی نہیں ہوتی جب وہ ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں بڑی منت سماجت کرنی پڑتی ہے بھائی ناراض ہو جاتا ہے دروازے بند کر لیتا ہے ہم معافی مانگنے جاتے ہیں بہن ناراض ہوتی ہے دروازے بند کر لیتی ہے جب ہم معافی مانگنے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جو ہمارے قریب ہیں وہ بھی اتنے جلدی راضی نہیں ہوتے رب کا عالم یہ ہے سچے دل سے ضروری نہیں کہ مسجد ہی میں بیٹھے اپنے بستر پر بیٹھے اپنے روم میں بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے اپنی دکان میں بیٹھے چتیل میدان میں بیٹھے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا استحزار کر کے اس رب کو اگر یہ کہہ دیا میرے مالک تو مجھے معاف کر دے وہ دو منٹ میں راضی ہو جاتا ہے دو منٹ میں وہ اتنے جلدی تو ہمارے اقربا اور رشتے دار بھی راضی نہیں ہوتے وہ پہلے دس سناتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں اللہ کی شان یہ وہ ایک نہیں سناتا اور معاف کر دیتا ہے تو بھائی جب اتنا بڑا کریم رب ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں اس رب سے معافی مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں ان دعاؤں کو یاد کریں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں مانگنے کا سلیقہ سیکھے دنیا میں کسی کلکٹر کے پاس جانا ہو تو وکیل کو پوچھتے ہیں کیسے جانا ہوگا بات کیسے کروں گا وہاں پر میمورندم دینے جانا ہے آویدن پتر کیسے ہم دیں گے وہاں کیا شکل ہوگی اس کی کیسے بیٹھنا ہوگا کیسے کھڑے ہونا ہوگا ساری شکلیں لوئر اور وکیل سے پوچھ کر جا رہا ہے اور رب کریم کے دربار میں ہم ویسے ہی آ جائیں گے بغیر ادب کے چلو بغیر ادب کے آ جاتے تو بھی کریم تو کہتا ہے آیا تو صحیح چلو اس کو معاف کر دو لیکن ہمیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ اس رب کے سامنے جانا چاہیے اللہ شانو ہم تمام کو اپنے مولا سے سچے دل سے سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطا خیر الخط تمام انسان گنہ گار ہے کوئی اس مجمع میں میں ہوں یا آپ ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا مجھ سے بھی ہوتا ہے آپ سے بھی ہوتا ہے صرف انبیاء معصوم ہے انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بنی آدم خطا تمام انسان خطاوار ہے گار ہے لیکن اللہ کو پیارا کون ہے وہ خیر الخطائی اتوابون جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے توبہ کریں گے اپنے رب سے خلوتوں میں بیٹھ کر توبہ کرو آنسو بہاؤ دو قطرے آنسو کے بہالو وہ رب بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے بلکہ اس نے تو اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایک روایت میں یوں کہلوایا کہ میرے محبوب تیری امت کو کہہ دے کہ دل کی سختی کی بنیاد پر رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے کی صورت ہی بنا لے میں تیری رونے کی صورت پر بھی تجھے معاف کر دوں گا کہ چلو رونے کی صورت تو اس نے بنائی ہے تو ہم اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگنے والے بنے وہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی تیار الحمد اللہ جی جناب ساجد بھائی ہاسپٹل میں ہے شفا کی دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے جی جناب رادویہ ابھی بھی پیٹ کی مریضہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمر رات عطا فرمائے سلیم بھائی بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ ضلع مستمر رات عطا فرمائے میت کو دفن کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے دیکھیں اس میں اولم تو دعا کے دو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک طریق یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں دونوں طریقے کسی کو کسی پر نقین نہیں کرنا چاہیے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو کوئی یوں نہ کہے تو نے یہ کیوں کیا اور کوئی بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے تو اس کو یوں نہ کہا جائے کہ تو نے بغیر ہاتھ اٹھائے کیوں دعا کر اب اس کے بعد آج کل ایک بات یہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے سب قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرو ایسا روایت میں کہیں آیا نہیں ہے اس لیے اگر جس طرف قبر بنی ہے اس طرف بھی منہ کر کے دعا کر لی ہے تو اس صورت میں دعا ہو جائے گی اور دعا قبول بھی ہو جائے قبلے کی طرف رخ کرنا بہت بہت تو استحبابی درجہ ہے ورنہ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا اور ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاموال والمعاشی ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی تو اللہ کے ابھی ہاتھ اٹھائے خطبے ہی کے اندر اللہ مسلم اللہ خوب رحمت والی بارش عطا فرمائے خطبے میں دعا فرمائی امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ جب خطبہ دے رہے تھے تو حضرت کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا پشت تھی نا قبلہ کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ بغیر رخ کیے ہوئے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف مخاطب تھے اور دعا فرمائی جمعہ کے خطبے میں تو لوگوں کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں اسی میں دعا کر دی اب روایت پھر لمبی ہے کہ اس میں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی حضرت اترے ممبر سے اور ممبر سے اترنے کے بعد جو ہے ابھی مسلح پر پہنچے اور بدلی آ گئی اور بارش شروع ہو گئی اور کچی مسجد تھی تو پانی مسجد میں طبقہ تو حضرت نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا کیونکہ کچی مسجد تھی تو کیچڑ میں سجدہ صحابہ فرماتے ہیں نماز کے بعد ہم نے حضرت کا یہاں کیچڑ دیکھا اور پورا ہفتہ بارش رہی پورا ہفتہ اگلی جمعہ کو حضرت خطبہ دے رہے تھے وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی جانور ہلاک ہو رہے ہیں آپ دعا فرما دیجیے بارش بند ہو جائے اس لیے کہ جانور کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے تو حضرت ہنس پڑے ہنسنا اس پر تھا کہ اتنا کمزور ہے کہ کل کو نی ہو رہی تھی تو بھی پریشان ہو گئے آج کو تھوڑی زیادہ ہو گئی تو بھی پریشان ہو گیا بہرحال حضرت نے پھر دعا فرمائی اللہ عما لا لینا داتا نہیں اس کو یہ نہیں کہا ابھی کل دعا کرا رہا تھا پھر آج یہ دعا فر اللہ علینا اے اللہ مدینے سے بارش کو بند کر دے اطراف میں برسا کھیتوں میں برسا جہاں ضرورت ہے وہاں برسا اور حضرت یوں اشارہ کر رہے تھے صحابہ فرماتے نماز پڑھ کے ہم نکلے مسجد نبوی کے باہر تو مدینے کے بادل چھت چکے تھے کھیتوں کی طرف جا چکے تھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہرحال اس سے ایک مسئلہ امام بخاری نے نکالا کہ حضرت نے جب دعا فرمائی تو اس موقع پر قبلے کی طرف منہ نہیں تھا اس لیے اگر قبلے کی طرف منہ نہیں بھی ہوگا تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین علیہ سید اللہ صل وسلم دائما ابدا حبیبی کا خیل الخلق خلقی اللہ گناہ کو معاف فرما و صدر درگزر فرما سیاتاریوں سے معافی عطا فرما جلی ظاہر اقبات سزائر قبائر کو اللہ معاف فرما اے اللہ عاجز بننے سے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ قسم سے پناہ چاہتے ہیں بزدلیوں سے پناہ چاہتے ہیں اللہ العالمین بہت زیادہ ستیا جانے والی عمر سے پناہ چاہتے ہیں اللہ محتاجگی والی عمر سے پناہ چاہتے ہیں اللہ بخیلی سے پناہ چاہتے ہیں اللہ نفس کی شرارتوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ زندگی کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ مرنے کے بعد کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ دجال کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ بے عزتیوں سے پناہ چاہتے ہیں پکڑ دھکر سے پناہ چاہتے ہیں اللہ فی آئین صغیرہ اور فی آئین کبیرا اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظروں میں باعزت بنا دے ہمیں دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اللہ ہاسپٹل میں ایریا رگر رہے ہیں سب کو شفا دائمہ مست عطا فرما اللہ بہت سارے لوگوں نے جن کی والدہ بیمار ہے والد بیمار ہے بھائی بہن بیمار ہے اقارب رشتہ دار بیمار ہے اللہ دعاؤں کی درخواستیں کیے یہ اللہ ہم کو نہیں کر رہے یہ تو آپ کو کر رہے ہیں آپ ہی شافی شفا دینے والے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما اللہ مرحومین کی مغفرت فرما اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبینا محمد اجمعین امین یار